الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اللہ نحمد ہو من يهده الله فلا مذل له ومن فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين حضرات محترم جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے بچپن سے نکل کے جب شعور کی منزل میں وداخل ہوتا ہے اسے اچھے یا برے کا احساس ہونے لگتا ہے دن اور رات کی تمیز کر سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے وہ چل سکتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے بے شمار رستے ہوتے ہیں بے شمار ترجیحات ہیں دنیا میں بہت سے لوگ جب شعور کی منزل میں آتے ہیں تو وہ اپنے رستوں میں تعین کرتے ہوئے جو اس کا من کہتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کی زندگی کا محور ان کا یہ متمع نظر ان کی زندگی کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ جو دل میں خواہش اٹھے اس کو پورا کرنے کا نام زندگی ہے اور وہ اپنی اس زندگی پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میں ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں جو بھی میرے من میں آتا ہے میں اسے پورا کرتا ہوں اور اسے یہ غرض نہیں ہوتی کہ جو میں اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس پہ میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا بس اس نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے اس زندگی کو گزارنا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنا رستہ منتخب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالنا ہی اسے زندگی کا نام سمجھتے ہیں جس طرح دنیا میں بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف کھیلوں اور کرتبوں میں اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور بعض اوقات نہیں اکثر اوقات وہ اسی کے پیچھے اپنی جان کو گوا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں زندگی یہی ہے اسی کا نام زندگی ہے حالانکہ حقیقت بات ایسی نہیں ہے یہ زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا ہی اس لیے کی ہے یہ مہلت دی ہی اس لیے ہے دنیا کی بے شمار نعمتوں کو اسی کے لیے اس کے لیے مسخر ہی اسی لیے کیا ہے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہی اسی لیے تھا اسے شعور جیسی بہترین دولت ہی اسی لیے دی تھی اسے نیکی اور برائی کی تمیز سکھائی ہی اس لیے تھی کہ یہ ان چیزوں کی تمیز کر کے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں بارہا مرتبہ یہ بات عارض کی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو بڑے فخر سے کہلاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ مسلمان جو کہلا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ لغت عرب کو کھول کے دیکھ لیں آپ شریعت سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ قرآن سے یہ بات پوچھ لیں ہر کا جواب ایک ہی ہوگا کہ مسلمان کہتے اس کو ہیں جو فرما بردار ہوتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر کتنی فرما برداری ہے اس کا تصور ہم خود ہی کر لیں حضرات محترم ایک مسلمان اس کی زندگی کی ترجیحات جتنی بھی ہیں ان سب کی سب ترجیحات میں سب سے زیادہ فوقیت اس بات کو ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنا کاروبار کرنے لگا ہوں میں ایک فیکٹری لگانے لگا ہوں میں ایک ملازمت کرنے لگا ہوں میں کاشتکاری کا پیشہ اختیار کرنے لگا ہوں یا زندگی کی کسی بھی اکائی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگا ہوں تو یہ سارے کے سارے کام اس طرح کروں گا جس طرح میرا رب مجھ سے چاہے گا یہ سب کچھ اس لیے کروں گا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے ایک مسلمان کی زندگی کی ترجیحات یہی ہونی چاہیے اس کی زندگی کی کوشش یہی ہونی چاہیے بلکہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی تعریف کی جنہیں دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے بہتر انسان کہا جنہیں اپنے نبی کا ساتھی بتایا جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی کے تمغے پکڑائے ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا تھا ان کی سب سے بڑی صفتیں جو ہیں ان میں ایک یہ بتائی یبتغون فضلا من اللہ ان کی زندگی کی ترجیحات ان ان کی کی زندگی کا مقصد شب و روز جو ہے ان کے کاروبار ہیں ان کے معاملات ہیں سب کے سب میں یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کریں اگر ہماری زندگی میں یہ مل گیا جس کی زندگی میں اللہ کا فضل اسے مل گیا جس کی زندگی میں اس کا رب اس پہ راضی ہو گیا حقیقتاً اس نے بھرپور زندگی بسر کی ہے اس کی زندگی کا مقصد اس کی زندگی کا گوہر اسے مل گیا اگر خدا نہ خواستا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی گناہوں کی آلودگی میں اپنے آپ کو گرا لے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہر برائی کر کے ہر طرح کی عیاشی کر کے ہر طرح کی بدماشی کر کے ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے اپنی زندگی کو بھرپور گزار رہا ہوں تو وہ بھول میں ہے وہ غلط قومی میں ہے وہ اپنی زندگی کو بھرپور نہیں گزار رہا بلکہ وہ ہر لمحہ اپنی زندگی کا ضائع کر رہا ہے اور جو ساری کی ساری زندگی کی کی کی کاوش جو ہے اس ساری زندگی کوششیں اور محنتیں جو ہیں اس کی ساری زندگی کے معاملات جو ہیں یہ سارے اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان اسی حالت میں اپنی زندگی کے اختتام تک پہنچ گیا اللہ کا بلاوا لے کے آنے والا اس کے پاس پہنچ گیا اس کے سامنے فرشتے آ گئے اس کا انجام اس کے سامنے کر دیا گیا تو اس وقت اگر وہ چاہے گا بھی کہ میں اپنی زندگی کو بدل لوں اللہ سے معافی مانگ لوں معذرت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا مند لوگوں میں شامل کر لوں تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت تو فرعون کو بھی یہ خیال آ گیا تھا جب اس کے اندر پانی کا ایک گھوٹ گیا تھا ابھی اس کی ہلاکت نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا تو اس وقت اس نے کہا لا الہ الا بھی بنو اسرائیل میں ایمان لاتا ہوں جو اپنے آپ کو رب کہنے والا سب سے بڑا بلند و برتر کہنے والا لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کروانے والا وہ کہنے لگا کہ میں اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جس رب پہ بنے اسرائیل ایمان لاتے ہیں تو اس وقت اس کے ایمان نے کوئی فائدہ نہ دیا اس کو اقرار اور معذرت میں کوئی بھی بات نہ کی اس وقت اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کا فیصلہ لانے والا اس کی جان کو نکالنے والا اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا ایوہ الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غزبان اے خبیث روح جو جسم, جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیص تھا اب نکل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے حضرات محترم ایک انسان یہ سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کیا ہے میں نے بڑی خوشیاں منائی ہیں میں نے بڑی سیاحت کی ہے میں نے جو خواہش آئی ہے اسے پورا کیا ہے یہ سارا کا سارا ہو بھی جائے اگر وہ ساٹھ ستر سال سو سال دو سو سال بھی یہ سارا کچھ کر لے اگر اس کے بعد اس کا انجام ایک سال نہیں ایک ہزار لاکھ سال نہیں ایک کروڑ یا ارب نہیں ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کا ایندھن یا اس کا قیدی بنا دیا جائے تو مجھے بتائیں اس کی کی زندگی کسی کام ہے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس نے تو یہ تھوڑا سا وقت بربادی میں گزار دیا اس نے کوئی انجوائے نہیں کیا اس نے اپنی زندگی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دی تھی اس نے وہ سارے مقصد بلا کے اسے ضائع کر دیا ہے اس کی زندگی بھرپور نہیں ہے اس کی گندی زندگی ہے جو کسی پہ ظلم کرتا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لو جی پلا بندہ بڑا بڑا بہت بڑا فراڈیا ہے لیکن اس کا کا قسمت بڑا دھنی ہے جب بھی وہ کسی کے پاس جاتا ہے وہ لوگ اس کی چکنی چیڑی باتوں میں آ کے اسے دے دیتے ہیں وہ پھر ایک کو ٹھگنے کے بعد ایک سے فراڈ کرنے کے بعد دوسرے سے کرتا ہے دوسرے سے تیسرے سے بڑا لکی آدمی ہے میں سمجھتا ہوں لکی نہیں وہ سب سے بد نصیب انسان ہے جس کی زندگی کی کوششیں جس کی توانائیاں جس کے معاملے سارے سارے کے منفی قوتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی زندگی کو جہنم کے سنگلوں میں دبوچ رہا ہے کسی کا مال کھا لینا کسی پہ ظلم کر لینا کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا یہ سارے معاملے کی خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے اگر اللہ اسے نہیں پکڑ رہا اس کے معاملات اگر کنٹرول نہیں ہو رہے اگر وہ اپنی زندگی میں بہت بےودگیاں کر رہا ہے تو اللہ اسے محلت دے رہا ہے تو یہ اللہ کی کوئی خوشنودی کا سبب نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس انسان پہ زبردست ناراض ہے کہ اللہ اپنے فیصلے کو برحق کرنا چاہتا ہے سچا ثابت کرنا چاہتا ہے اور اللہ اپنے پورے غصے کو اس پہ لاگو کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے کہ یہ ناچ لے اپنی زندگی میں یہ ظلم کر لے جو کرنا چاہتا ہے کر لے ایک دن ایسا آئے گا میں اسے پکڑوں گا پھر میری پکڑ سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا تو محترم ایک مسلمان کی زندگی کی ترجیح ایک مسلمان کا متمع نظر صرف اور صرف ابتغاء مرضات اللہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے اگر تو اس کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر اللہ نے صرف یہ نہیں بنایا کہ وہ نمازیں پڑھے گا تو رب راضی ہوگا وہ جہاں بھی معاشرے کی جس اکائی میں بھی بیٹھ کے کام کرتا ہے اگر وہ کام اللہ کی رضا کے مطابق کرے گا تو جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے اسی طرح وہ اپنی مزدوری میں اپنے کاروبار یا کارخانے میں اپنی ٹریڈنگ میں یا اپنی صنعت کاری اور تجارت میں سارے معاملے اگر وہ اس طریقے کے مطابق ادا کرے گا تو اللہ اتنا ہی اجر اسے وہاں بھی عطا فرمائے گا اس کی پوری زندگی عبادت ہوگی اس کے ایک ایک لمحے ایک ایک قدم اٹھانا ایک ایک سودا کرنا لوگوں کے ساتھ معاملے اور خیر خواہی کرنے کے بعد اللہ کی رضامندی زیادہ ہوتی جائے گی اللہ اس پہ خوش ہوتا جائے گا اور اتنا خوش ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی سوچ کو بدل لیں اپنی ترجیحات اسی کے پیچھے لگائیں کہ ہماری ترجیحات کا انتہا اور ابتدا یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب راضی کیسے ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا نسخہ اپنی پاک کلام قرآن عظیم سورت آل عمران ہے تیسرا پارا ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کل اے نبی دنیا جہان کے لوگوں کو یہ نسخہ بتلا دیجئے کیا ان کن تم اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے دیکھیں یہ آخری انتہا ہوتی ہے دوستی کی کہ کوئی کسی سے محبت کرنے لگے یہ اس کے رویے پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر بنائے اپنے تعلقات اس سے اچھے استوار کرے اپنے معاملات اس کے ساتھ خیر خواہی کے کرے اور اس کی بات کو تسلیم کرے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دوست جس کی خوشنودی کے لیے یہ محنتیں کرتا رہا وہ دوست اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کل ان کن تم تو ہبون اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے فتبیونی اپنی زندگی اپنے معاملات اپنے اعمال اپنے افعال اپنے معاملات سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرو جس طرح رسول اللہ نے کیے جس طرح آپ نے حکم ارشاد فرمایا جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں آپ ویسا کرنا شروع کر دیں اللہ آپ سے محبت کرنی شروع کر گا لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترجیح اب یہ نہیں رہی کہ وہ اپنے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کے عمل کو دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا حکم دیا یہ نہیں ہماری ترجیحات یہ ہے کہ میرا فرقہ کیا کہتا ہے میرا مولوی کیا کہتا ہے ہمارے پیر صاحب نے کیا ارشاد فرمایا ہماری ترجیحات بالکل بدل چکی ہے حالانکہ ہم تو چلو مان لیا کہ ہم مولوی پروفیشنل لوگ ہیں ہمارا جو ہے کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے کچھ مفادات ہیں وہ ہر انسان کو اپنے مفادات کے تحت اپنی طرف کھینچتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ تو یہ نہیں ہے آپ کی ترجیحات تو یہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ فلاں فرقے کا ہے اس لیے اس کی بات نہیں مانتی یہ فلاں اس معاملہ ایسے کرتا ہے اس لیے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے وہ غلط ہے وہ درست ہے ہمیں کوئی غرض نہیں میرے فرقے والا تو ہے یہی سب سے غلط ترجیح ہے سب سے غلط سوچ ہے اور یہ بھی بات یاد رکھیں ہر کہنے والا ہر کہنے والا جو بات کہتا ہے اس کی بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھو کہ جو اس نے کہا ہے کہ اللہ کی کلام واقع یہی کہتی ہے جو اس نے کہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے اگر تو وہ بات اسی طرح ہے تو اس بات کو تسلیم کر لو وگرنہ اس کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کی بات کو ضرور مانیں آپ کو صرف اللہ نے دو چیزوں کا پابند بنایا ہے اپنی رضامندی کا اپنی اطاعت کا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کا اور پھر یہ بات بھی قرآن میں کئی مقام پہ یہ بات فرمائی اگر تم اپنے سامنے ایک آئیڈیل رکھنا چاہتے ہو اسے دیکھ کے اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہتے ہو اپنے معاملات کی درستگی چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنا تمہارے لیے ایک ایک ہی ہی آئیڈیل شخصیت ہے اللہ رب العزت نے تصویر بنا کے بھیجیے جسے دیکھ کر آپ اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی انسان چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کیوں نہ ہیں وہ سیدنا عمر کیوں نہ ہو وہ سیدنا عثمان بن عفان کیوں نہ ہو وہ سیدنا علی مرتضی کیوں نہ ہو آپ کی عظمت اپنی جگہ لیکن وہ برابری میں رسول اللہ کے نہیں ہو سکتے آپ کی بات اور ذات ان سے بہت بلندر ہے آپ کی ذات سب سے برتر ہے اور اللہ رب العزت جو نسخہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ کل ان کن تم تو اللہ فتبیونی اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو رسول اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تو اللہ یقیناً تم سے محبت کرے گا یحببکم اللہ اللہ یقیناً تم سے محبت کرے گا اور محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اتباع سنت کرنے والا رسول اللہ کا فرما بردار جو ہے اللہ اس کی زندگی کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے یہ میرے نبی کا فرما بردار ہے اگر اس کی زندگی میں غلطیاں ہوں بھی وہ اکثر لکھن سنو اللہ ان غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے کیونکہ وہ دنستہ نہیں ہوتی وہ دنیا کی چکچون میں بعض اوقات الجھ کے وہ کیسا کام کر بیٹھتا ہے لیکن وہ مصر نہیں اپنی غلطی پہ یہ بات یاد رکھیں عمل کوئی بھی ہے اگر ہمیں علم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے عمل سے مختلف ہے جو میں کہتا ہوں جو میں کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں جسے میں صحیح سمجھتا ہوں رسول اللہ اسے صحیح نہیں سمجھتے پھر اگر میں اس پہ اصرار کرتا ہوں تو یقین جانیے میرے اس عمل کی اللہ کی کی نظروں میں ایک پائی اہمیت نہیں ہے محترم یہ ساری باتیں کوئی ایسا مسلمان نہیں جسے معلوم نہ ہو لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جس نبی کا سب سے زیادہ عزت و احترام ہونا چاہیے تھا زبانی حد تک تو ہم سب کچھ کہتے ہیں لیکن عمل ہم اس نبی کا احترام نہیں کرتے آپ کہیں گے تم کیسے کہہ سکتے ہو میرے پیارے بھائیو ذرا اپنے چہرے کو دیکھو اپنے لباس کو دیکھو اپنے معاملات کو دیکھو ہماری کون سی کل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو ہم اپنا چہرہ اتنا خوبصورت تو نہیں کر سکتے جو اللہ نے بنایا ہے اس کا شکر ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جس طرح سجایا تھا ہم ویسا تو کر سکتے ہیں ہم آپ جیسے پاک تو نہیں رہ سکتے لیکن اپنی آلودگیوں کو تو صاف رکھ سکتے ہیں اپنی گندگی کو دھو تو سکتے ہیں ہم آپ جیسی نظر کی تہارت تو نہیں لا سکتے لیکن اپنی نظروں کو گندگی سے بچا تو سکتے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا ہم سب سے زیادہ اپنے رسول سے تماشا کرتے ہیں ہم جلوس نکالتے ہیں لوگوں کے خلاف لیکن جتنا تماشا ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا کل قیامت کا دن حقیقت بات یا عرض کروں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج نہیں چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی تھی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں چھپایا تھا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا لوگ گروہ در گروہ وہاں آئیں گے غرم معجلین جن کے چہرے اور ہاتھ وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے وہ میرے پاس آئیں گے میں انہیں ان کے چمکتے ہوئے آزاد کو دیکھ کے پہچانوں گا یہ میری امت ہے اسی طرح ایک بہت بڑا گروہ آئے گا ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے ان کے آزاد بھی چمک رہے ہوں گے جب میں ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھوں گا تو اللہ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا میں عرض کروں گا یا ربی امتی اے میرے رب یہ میرے امتی ہیں یہ میری امت ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ کہے گا اے پیارے نبی یہ تمہارے امتی نہیں ہے کیوں امتی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے تیرے دین میں ایڈیشن نیا ایڈیشن شامل کر دیا تھا اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کام کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے بدعات کا آغاز کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سحکن انہیں دور کر دو مجھ سے میرے پیارے بھائیوں جن چیزوں کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں جن ایام کو ہم نیکی سمجھ کے مناتے ہیں جن باتوں کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہی نہیں ہوتا ہے ان میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں آپ نے پرسوں کے اخبارات میں یہ بات بلکہ کل کے اخبارات میں رات کے اخبارات میں یہ دیکھا ہوگا شہ سرخیوں کے ساتھ یہ تصویریں دکھائی گئی تھی کہ یہ بازاروں میں لوگ جو ہیں گھوم رہے ہیں بازاروں میں نہیں باغات میں لوگ گھوم رہے ہیں واک کر رہے ہیں کہتے ہیں آخری چہار شمبا ہے آج غسل صحت منانا ہے بہت بڑی سرخی لگی ہوئی تھی کہ راوی کے کنارے پہ جمع غفیر جمع تھا انہوں نے دعائے صحت وہاں کھڑے ہو کے کی ہے کس کے لیے یہ کیوں کیا جاتا ہے کس کے لیے کیا جاتا ہے کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل صحت دیا تھا آپ نے غسل صحت کیا تھا حالانکہ آپ سفر کی آخری بدھ کو بیمار ہی نہیں ہوئے تھے اور جھوٹ بولنے والوں کو پوری زندگی حیا نہیں آتی کہ تہمت کس نبی پہ لگا رہے ہیں آپ کی بیماری کا آغاز انتیس سفر کو ہوا تھا سفر کی انتیس تاریخ تھی چہار شمبا یہ بدھ کے دن کو کہتے ہیں فارسی زبان میں آپ کی بیماری کا آغاز حدیث میں آتا ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں ایک جنازے پہ گئے ہوئے تھے وہاں آپ کے سر میں درد ہوا اور آپ گھر واپس آ رہے تھے تو یہ درد اتنا شدت اختیار کرتا گیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے آپ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے آپ کی تو بیماری جو آپ کو اس دنیا سے لے جانے کا سبب بنی اس کا تو آغاز ہی انتیس سفر کو ہوا تھا تو یہ آخری چہار شمبا جسے دین کا ایک دن سمجھ کے لوگ رسول اللہ کا طریقہ سمجھ کے آپ کی صحت کا غسل سمجھ کے یہ سارا مناتے ہیں مجھے بتائیں یہ اللہ کے نبی پہ بہتان نہیں تو اور کیا ہے جس نبی کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تھا اس کا نام لے کے جو مردی کوئی کرتا رہے ان کی ذات پہ بہتان لگاتا رہے جو من میں آتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق کرتا رہے نہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من احب سنتی احبانی وہ من احبانی کا نمائی فی فل جنا ہم یہ محبت میں یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جس نے میری سنت سے پیار کیا میرے طریقے سے پیار کیا جو میں نے نے نے نے کیا کیا کیا اس اس ویسے اپنی زندگی گزاری مجھ مجھ سے سے پیار پیار ہے اور جس وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہ کرنا اس کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی اپنے ذہن میں بات اخذ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا اس پہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے اور مسلمانوں پہ کتنا وبال پڑتا ہے آپ جنگی عہد کے حالات کو پڑھ کے دیکھ لیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو ترتیب دیا تو احد کے درمیان میں ایک درہ تھا جو آپ کے پیچھے آتا تھا آپ چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی جن کے پاس تیر تھے اور انہیں کہا کہ ہمیں فتح ہو جائے یا اللہ نہ کرے شکست ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یعنی کیسے ہی اللہ نہ کرے بدتر حالات کیوں نہ ہو جائیں اور ہمیں کتنی بڑی فتح کیوں نہ نصیب ہو جائے جب تک اللہ کے رسول آپ کو نہ کہیں آپ نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اللہ نے ابتدا ہی میں پہلے ہی حلے میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی کفار کے پاؤں اکھڑ گئے وہ بھاگنے لگے مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان حالات میں کچھ لوگ غنیم تو کمال اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ گھاٹی والوں نے دیکھا اب نافرمانی کا تصور نہیں ہے لیکن اس ساری بات میں وہ مال و متا کو دیکھ کے بھول گئے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا تھا وہ سوچنے لگے ہم بھی کچھ اکٹھا کر لیں یہ سارے یہی نہ لے جائیں تو یہ برداشت نہ ہوا گھاٹی کو چھوڑ کے بھاگ کے آ کے وہ بھی لوگوں کے ساتھ مال و متا لوٹنے لگے تو خالد بن ولید یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ جنگی اعتبار سے بڑے زبردست ذہن رکھتے تھے بہت اچھے پلانر تھے انہوں نے سوچا جب ادھر سے گزرے تو دیکھا یہ گھاٹی اس وقت خالی ہے فوراً فوراً ذہن میں تانا بانا بنا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے یہ مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدلنے کے لیے بہترین موقع ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا اب چند لوگوں کی غلطی رسول اللہ نے ایک حکم دیا انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق دوسرا فیصلہ کر لیا اب اس کی قیمت مسلمانوں کو اتنی بڑی ادا کرنی پڑی کہ نہ صرف ستر مسلمان شہید ہی نہیں ہوئے مسلمانوں کی فتح جو ہے شکست ہی میں نہیں بدلی تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ بھی زخمی ہو گئی آپ کو سخت حزیمت کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ ایسا سخت وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے اور مسئلہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے آپ کے حکم کے خلاف اپنے ذہن اپنے قیاس کو ترجیح دی کہ نہیں اب تو سارا معاملہ ختم ہے اب کیا ہوگا تو اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں دنیا میں سب سے اہم چیز دنیا میں سب سے اہمیت والی بات یہ ہے کہ میرا یہ سفیر میرا یہ رسول جسے میں نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے صرف اس کا حکم ماننے سے ہی میری مدد ہوتی ہے جب اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں گے جب اپنی ترجیحات کو بدل لیں گے اپنی خواہش کے مطابق دنوں اور معاملوں کو انجام دیں گے تو پھر یاد رکھیں خود اپنے آپ کو تو جو برباد کرنا ہے کرنا ہی ہے مسلمان سارے کے سارے اجتماعی طور پہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دنیا میں یہ پکچر دکھائی تھی ساری یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا یہ حقیقت میں ایک تصویر دکھائی تھی کہ اگر یہ پاک باز جماعت بھی جنہیں اللہ نے بخشے ہوا ہے جنہیں اپنی رضامندی کے تمغے عطا کیے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت کے معاملے ساری دنیا سے الگ اور تھلگ ہیں اگر ان سے بھی ایسی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے رسول اللہ کے کے حکم خلاف کوئی کام کر لیا تو وہ بھی اللہ کے غضب سے اگر نہیں بچیں گے تو ہماری حیثیت کیا ہے ہم وہابی دیوبندی بریلوی کے جھکڑوں میں ساری زندگی گزار دیں گے ہم نے کبھی اپنی زندگی میں یہ جستجو اور کوشش نہیں کرنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی آج آپ کی عبادات کا طریقہ کیا تھا آپ نے کن انیام کو خوشی کرنے کا حکم دیا تھا کن ایام میں ہمیں اپنے آپ کو روکنے کا حکم دیا تھا آپ کی ترجیحات ہے کیا تھی کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کبھی اس پہ تصدیق کی ہے میں یہ ہرگز آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو میں کہتا ہوں وہی درست ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اس کی بھی تصدیق فرمائیں کہ اس میں کتنی بات غلط ہے اور کتنی صحیح ہے اگر بات اللہ کے رسول کی ہو تو اسے مانیے گا کیونکہ میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بھی بات عرض کر سکے میں تو آپ کے جوتوں کے نیچے آنے والے ذروں کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا اور حقیقت بات یہ ہے کسی کی حیثیت بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیونکہ اللہ کی رضامندی اگر مل سکتی ہے اللہ اگر خوش ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے نبی مکرم صلی اللہ یہ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھائیے اور دیکھیے پڑھیے کہ آپ نے یہ ایام کیسے گزارے آپ کے ساتھ معاملے کیسے ہوئے آپ کی زندگی کی یہ آخری ایام کیسے گزرے یقین جانیے جب وہ آپ کی تکالیف آپ کے معاملات صحابہ کا طرز عمل نماز کے متعلق باتیں پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے کتنا درد دل رکھتے تھے اور امت نے کیسے اپنے نبی کو فراموش کیا ہوا ہے کہ کسی معاملے میں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے انتیس سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کا حملہ ہوا تھا اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں یہ پانی کے پاس جا کے دعائیں مانگنی پانی میں شفا نہیں ہوتی شفا اللہ کے پاس ہے اور یہ بات یاد رکھیں دنیا میں بہت سے ڈاکٹر صرف یہ بات سن کے مسلمان ہوئے تھے کہ چودہ سو سال پہلے ایک انسان جو اپنی قوم میں ایک پڑھا لکھا بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اسے کیسے معلوم ہوا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک دو ایک سو دو سے اوپر بخار چلا جائے تو اس پہ دنیا کا کوئی انجیکشن کوئی دوا اثر نہیں کرتی پہلے پانی اور برف کی پٹیاں باندھ کے اس کے بخار کو ٹھنڈا کر کے اس کے ٹمپریچر کو لو کیا جاتا ہے تاکہ اسے پھر دوائی دی جائے تو اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے یہ سب سے پہلے رسول اللہ نے دنیا کو بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہ تقریباً تیرہ چودہ دن آپ کی بیماری میں گزرے ہیں نو ربیع الاول تک آپ بیماری کے باوجود لوگوں کی نماز پڑھاتے رہے جمعرات کا دن تھا نو ربیع الاول آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھائی آ کے جب عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو عشاء کا وقت ہوتا ہے صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں بخار کی شدت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غش غشی میں مبتلا ہے آپ کو ہوش آئی اما جی صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں تو بے اختیار کہا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے غشی سے باہر آتے ہوئے سب سے پہلے جس بات کا احساس ہوا جو بات ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اس ام میرے امتیوں نے میرے ساتھیوں نے نماز پڑھ لی ہے انہوں نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پانی منگوایا بعض احادیث میں ہے کہ آپ کو نہلایا گیا بعض بعض احادیث میں ہے کہ آپ کو وضو کروایا گیا جب اٹھ اٹھنے لگے نماز کے لیے جاؤں لوگوں کو نماز پڑھاؤں تو پھر گر پڑے بے ہوش ہو گئے دوبارہ ہوش آئی تو سب سے پہلا لفظ زبان پہ یہ ہے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہائے یا وضو کیا اور یہی کہا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور کوشش کی کہ میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھاؤں جب چوتھی مرتبہ بھی بس نہ چلا تو کہا ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے بنناس مرو ابا بکر ان کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ ایک مسلمان بھی ہو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو حالات کتنے بھی بدتر کیوں نہ ہو اور انتہائی کرم کی حالت میں کیوں نہ ہو اس امت کے لیے یہ کوئی بھی بات نہیں کہ یہ اپنی دن کو نماز سے خالی کر دے یہ سب سے بڑا تمسخر اور مذاق ہے جو ہم اپنے نبی سے کرتے ہیں حالانکہ ان کی خواہش اس کے مقابلے میں یہ تھی کہ آپ کی زندگی آپ خود پریشانی میں مبتلا ہیں آپ نے پانی نہیں مانگا آپ نے ہائے یا ویلا نہیں کیا زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی تو ہم ان ساری ترجیحات کو چھوڑ کے محبت کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابو لہب کو اپنا آئیڈیل بنا کے یہ کہیں کہ ابو لہب کو خواب آئی تھی ایک شخص کو خواب آئی اور اس نے دیکھا کہ ابو لہب کو عذاب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک دن میری انگلی سے پانی نکلتا ہے یا دودھ نکلتا ہے میں اسے چوستا ہوں عذاب کم ہو جاتا ہے حالانکہ پہلی بات یہ ہے درست ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب ہی علاق نہ ہو اس کے ہاتھ بھی برباد ہو جائے تو کیا اللہ بھول گیا تھا کہ اس کی جو انگلی ہے یہ قبر میں جا کے دودھ دیا کرے گی یا اس میں سے پانی نکلا کرے گا یہ اللہ اور اس کے رسول پہ ہی جھوٹ باندھنے تھے حالانکہ ہر انسان کے سامنے یہ بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار جس انسان نے جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک شخص ایک شخص نے مسئلہ پوچھا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے نہیں مجھے محبت ہے میں یہی ایسے ہی کروں گا تو آپ نے اس وقت اسے یہ دونوں حدیثیں پڑھ کے سنائی تھی من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتعنی دخل الجنہ ومن عسانی فقط ابا آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے فرمایا جس میرے طریقے سے میری سنت سے میری حدیث سے پیار کیا حقیقت نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا اور میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا پوچھنے والا پوچھتا ہے بلا آپ کا انکار کرنے والا کون ہے آپ نے فرمایا جس نے تو میری اطاعت کی فرما برداری میں زندگی بسر کی جس نے اس کو ترجیح بنایا اس نے تو میرا اقرار کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ اللہ معاف فرمائے جہنم بنا لیا پھر آپ وہ شاید میری طرح کا کچھ ضدی مولوی تھا کہنے لگا نہیں جی میں تو ایسے ہی کروں گا آپ نے پھر آیت پڑھی الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیا تمہیں اللہ کی نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے یا کسی فتنے میں مبتلا کر دے اللہ کے نبی کی مخالفت کی اتنی بڑی سزا اللہ دیتا ہے میرے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ہم کوئی بھی عمل کریں ہم نماز پڑھیں ہم روزہ رکھیں ہم زکات دیں ہم حج کریں ہم اپنے عقائد کے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہو اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے آپ کو دیکھنا ہو ہم اپنی خوشی اور غمی منانے کے معاملے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ ہم پہ راضی ہے بصورت دیگر یہ بات یاد رکھیں اللہ نے سورت کہف کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو یہ بات ارشاد فرمائی قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اے نبی انہیں خبر دے دیجئے کس بات کی کل حل جن کے اعمال خسارے میں پڑ گئے برباد ہو گئے جل گئے کوئی قیمت نہ ان کی پڑی اللہ ضل دنیا وہ ہم الدنيا وهم يحسبون سنو نہ سنا وہ اپنی زندگی میں یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں اللہ نے سارے کے سارے برباد کر دیے کیوں کیے اس لیے کہ وہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورت آل عمران کی اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو پھر مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے بین ذالک لا الہ ولا الہ الا کہ ساری زندگی تزبزب میں گزار دے کہ دن کو فرما برداری کر لی رات کو گناہ کر لیا کہ ایک وقت رسول اللہ کی فرما برداری کر لی دوسرے وقت عیسائیوں کی بات منا لی ایک وقت آپ کی بات مان لی دوسرے وقت دوسرے کی مان لی یہ حالت یہ کیفیت اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر ہوئی تھی کہ آپ کچھ درمیانہ رستہ نکال لیں کہ جس میں ہم اور آپ مل جائیں یہ اختلاف ختم ہو جائے یا آپس کی دوریاں مٹ جائیں کچھ آپ ہماری مان لیں کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں آپ نے کیا فرمایا تھا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانوں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجوں گا اور میرے رب نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کل یا لا ما اے یہ سن لو جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے جس کی ہم کرتے ہو اس کے متعلق تمہارے تخیلات اور ہیں یہ درمیانی رستہ اسلام میں کوئی نہیں ہے اسلام میں ایک ہی رستہ ہے اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو اس کی محبت کے طالب ہو تو صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان اگر آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا جو ہم سب کچھ کرتے ہیں یا اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ضرور کیجئے اگر آپ اپنی پدیش کے تریسٹھ سالوں میں کبھی ایک سال بھی یہ کام کیا ہے تو ضرور کیجئے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم آپ سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتے اگر چاروں خلافہ صحابہ کی زندگی میں یہ کام ہوا ہے تو ضرور کیجئے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات نہیں سوجی تو پھر اپنے دماغ کے خلل پہ سوچئے کہ ہم ان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لوگے ان کے تابے دار بن جاؤ گے تو میں پھر تم سے محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو بھی معاف کروں گا واللہ غفور الرحیم اور اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا مہربان ہے کل اے نبی انہیں ارشاد فرما دیجئے دیجیے اللہ والرسول رسول تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا فَإِن تَوَلَّوْا اگر اس رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو بھی چاہو گے کسی اور رستے کو بھی بہتر مانو گے اس رستے کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلو گے تو اللَّهَ اللہ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ جو اللہ کے رستے کو چھوڑتا ہے اللہ اسے انکار کرنے والا کہتا ہے جو اللہ کے رستے کا اور اس کے رسول کے طریقے کا انکار کرتا ہے اللہ ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا اللہ رب العزت ہمیں مسلمان بنائے اور کفر سے بچائے اور یہ بھی بات یاد رکھیں یہ جو جھانسا دیا جاتا ہے کہ درمیانی رستہ نکال لو اسلام میں کوئی درمیانی رستہ نہیں ہے ایک ہی رستہ ہے ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ایک ہی رستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کی فرما برداری کا ہے نہ وہ کسی جماعت کا ہے نہ فرقے کا ہے جو بھی انسان وہ اپنا نام کوئی بھی رکھ لے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو اس کی زندگی بڑی اچھی ہے وہ بھرپور زندگی ہے وہ اس کی زندگی کسی کام کی ہے اگر وہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں ہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھ لے وہ اپنا نام اہل سنت رکھ لے وہ اپنا نام مومن رکھ لے مسلمان رکھ لے کچھ بھی رکھ لے اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرمائے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ بات فرمائی ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین میں تمہاری طرف اپنے چہرے کو متوجہ کیا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً صرف اکیلے کی طرف صرف ایک اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں وما انا من المشرکین نہ اللہ کے ساتھ کسی کو ملاؤ نہ اس کے رسول کے ساتھ کسی کو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 نمازی ہیں ان کے خالو جان بہت سخت بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں یہ محمد شہباز بٹ صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی بیمار ہیں یہ کہ آپ کے رکے سے ہی مجھے علم ہوا ہے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک دو ماہ کی بچی کے پیٹ میں دو جڑواں بچے پائے گئے ہیں کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ایسی کوئی نشانی آتی تو نہیں لیکن یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں اور پختہ کر لینی چاہیے کہ ایک ذات ہے جو جیسا چاہے ویسے کر سکتی ہے اگر یہ دنیا کو قائم کیا ہوا ہے تو برباد بھی کر سکتی ہے اگر ایک معاملہ ایک طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے تو اس پروسیس کے بغیر بھی اس کام کو کر سکتا ہے یہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے انما اذا اراد ان لہو کن فیقون اس کی صرف یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی مٹیریل کی کسی فوج کی کسی معاملے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ ہمارے ایمان کے متعلق یہ باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو اور پختہ کر لینا چاہیے جب ایسی نشانیوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے جو معاملہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اگر معاملہ آباد ہے تو یہ بگڑ بھی سکتا ہے اگر معاملہ بگڑا ہوا ہے تو سلجھ بھی سکتا ہے یہ سب اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے ان معاملے میں بحث کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ اپنے ایمان کو زیادہ کیا جائے اور اس کی فرما برتاری میں اپنے آپ کو کمر بستہ کیا جائے ہم کاروباری اور روحانی طور پر سخت بیمار اور پریشان ہیں اور آپ سے اور نمازی بھائیوں سے دعا کی درخواست ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ اجلا عطا فرما اے اللہ تو اور ہم ہے سب پہ رحم فرما اے اللہ جو کسی بھی سبب آپ یہ بتائیں امام حسین علی مقام نے نو کے سنان پر قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی تھی میں وہاں موجود نہیں تھا میرے بھائی اور یہ ساری جو باتیں ہیں ان کے متعلق کوئی دلیل والی بات نہیں ہے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو یاد کرنے والے اس سے پیار کرنے والے تھے تو اگر ایک آدمی شہادت کے وقت زبان قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت سے شہدا آج بھی ہیں جو ایسے وقت میں ان کی زبان پہ وہی کلمات ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی سنت ہے بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جب افغانستان کا جہاد چل رہا تھا ہم عرب لوگوں کے اور دوسروں کی لاشوں کی شناخت اس طرح کرتے تھے کہ جو عرب شہید ہوتا تھا اس کی انگلی ایسے ہوتی تھی شہادت کی انگلی اس طرح وہ فوت بھی ہوا ہے تو توحید پہ اتنا کہ وہ مرتے دم بھی اپنی انگلی کو ایسے رکھتا تھا کہ اشحد اللہ اللہ الہ الا تو یہ اس کی بات ہے میں نے دیکھا تو نہیں ہوا تو جس بندے نے بات سنائی ہے اگر حقیقتاً ایسا ہے تو یہ جو لوگ اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی جان داؤ پر لگاتے ہیں ان سے کوئی ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ موت کے منہ میں بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے تو سیدنا حسین تو جنت کے سردار جنت کے جوانوں کے سردار تھے اللہ رب العزت سب شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے متعلق کوئی ترازو رکھیں اور ان کے متعلق کوئی زبان سے ایسی بات نکالیں آپ ایسے سوالوں سے اجتناب کیجئے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے وہ پاک باز لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے اعمال ان کے ساتھ ما کسب تم ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ہماری موت آئے گی تو ہمارا معاملہ کیسے ہونا ہے ہمیں اللہ سے التجا کرنی چاہیے اے اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں رکھنا اے اللہ موت آئے تو ایمان ایمان کی حالت میں آئے یہ لمبے سوال ہیں نماز کے بعد تشریف لائیں انشاءاللہ شاء میں آپ کو جواب عرض کر دوں گا اللہ الكافرین میرے عزیز بھائیوں ترکی یہ گناہ کی انتہاؤں کو پہنچ کے واپس پلٹ رہا ہے فلسطین میں بہت زیادہ لبنان میں بہت زیادہ عیاشی تھی انہوں نے یہ سارے رستے دیکھ کے دوبارہ وہی رستہ منتخب کیا ہے جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آخر تک نہیں جانا چاہیے اگر دنیا میں سارے لوگ پلٹ رہے ہیں اور جہاں جہاں جتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اسلام اتنا ابھر رہا ہے انیس سو اڑتالیس سے لے کر آج تک فلسطین میں جتنا ظلم ہوا ہے پوری دنیا کا ظلم ایک طرف رکھ دیں وہاں زیادہ ہوا ہے اور اللہ کا فضل ہے اب اسلام وہاں پوری طرح ابھر رہا ہے اور اللہ نے اسلام پسند لوگوں کو حکومت تک عطا کر دی ہے اور حکومت لینے کے بعد سب سے پہلا انہوں نے اعلان بزدلی والا نہیں کیا انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ایک ہی رستہ ہے وہ جہاد کا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ رستہ ترک نہیں کریں گے جس رستے کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان مجاہدین کو استقامت نصیب فرمائے اے اللہ فلسطین کے ان مظلوموں کی مددگار بن جا اے اللہ عراق کے مظلوم اور مجاہدوں کا مددگار بن جا اے اللہ چیچنی اور افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کا مددگار بن جا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى حلقه